پولیس کے نظام نو جج جج گانا کر دینا ورنہ سارے کرپٹ اور بدمان یہ جو ناکے لگائے جاتے ہیں یہ صرف لوٹنے کے لگائے جاتے ہیں پولیس کی وجہ سے جرائم دن بدن پیدا ہو رہا ہے بس یعنی ہزارہ مثال تمہیں بن گئی کہ یہ لانتی لوگ اپنے نظام بھی خود مذمت کر رہے ہیں سمجھ گئے اچھا جی یہ دسو جی تعلیم دے بارے دسو گل کرو اس قوم نے سب نور ہے شعور ہے حضور ہاں، کی وراثت علم حاصل کرو چاہے چل جانا یہ ہوئی تو ہے ہو کہڑا جی ہوں تھی کہہ رہے ہو شیطان شاہ جی۔ شیطان شاہ عرفان شاہ گل نہیں سمجھ وہ رکھنا جنا رکھ دو نشان شاہ نسیان شاہ عرفان جانی اللہ نے بھول جو گیا نسیان شاہی ہویا وہ نسیان شاہ جڑا ہے وہ بھی کہندا ہے پیا کہ جی تعلیم ہے ہوئی رسول اکرم دی سکول ہور کیڑا بالکل مان لیا آؤ جی یعنی تو اس تعلیم حضور دی وراثت کہہ دیتا ہے نور کہہ دیتا ہے شعور کہہ دیتا ہے ترقی کہہ دیتا ہے سب قرآن بھی یہی کہہ رہے تعلیم حدیث بھی یہی کہ مسا مان لیا جی یہ دسو بھیا اتلے لیے چواں گند جہاں پیا ہے یہ اسے نہیں پایا نا اس تو باہر تو ہو نہیں سکتا کوئی اور سبق دسو اگر ہے آپ منی بیٹھے جی بھی ترتیب صحیح ہے گل سمجھ توڑے دسو بھائی اے تعلیم جہی ہے یہ ہے چنگی تے بکول رسول اللہ کی تعلیم اس چنگی تعلیم نے گند کی پھیلا دیتا لال بات بات تعلیم گندی ہر تعلیم جی گندی ہے تو آدھے رسول اللہ کی ریاست تو پھر یہ مطلب ہے رسول اللہ کی تعلیم گندی ہو گئی جی تعلیم گندی وہ خود گندا یہ مطلب ہے نوز باللہ من ذالک کہ سارا گند پھر نبی پاک دیتا ہے جی لانتی ہو تھی آدھے دے رسول اللہ دی تعلیم گندی ہو نہیں سکتی یہ گند پھر جی اس تعلیم تو آیا ہے تو پھر منو کہ یہ تعلیم رسول اللہ دی نہیں جنہیں سارا گند پھیلا دیتا ہے یہ کسی گندے بہن چوت دی تعلیم ہے جنہیں پورے جگ گند پھیلا دیتا ہے دیکھو میں کیا ہوں عرب دے لوگ واشی شما دنیا بے مثال واشے شمار ہوں سن سوائے انہوں لوگوں کے جڑے پاک پیدا ہوئے ہیں مولا علی وانگو حضرت صدیق اکبر وانگو حسن حسین پاک وانگو کہ جڑا اکثر لوگ جڑے سن بالکل واشی سن جرائم پیشہ لوگ سن کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تعلیم بدلی تعلیم نال انہوں نے ذہن بدل گیا ذہن نال خود بندہ بدل گیا بندہ نال محول بدلیا ماول نظام بدیا کہ صدیق اکبر خلیفہ فاروق اعظم خلیفہ عثمان غنی خلیفہ مردو وہ نظام قائم ہویا وہ ماحول بنیا وہ بندے تیار ہوئے وہ ذہن بنے کہ سجن سجن دشمن بھی انہوں تعریف کرن کرنے مجبور نے فرنگی جیسا متاثر لانتی جڑا نا وہ بھی انہوں نے تعریف لکھن مجبور ہے اپنی تاریخ جو بھی لکھ گیا بھائی یہ یہ لوگ جڑے سن ماحول نظام حکومت کا جڑا چلا گئے گیا باقی بے مسال لگا سر رسول اکرم دی تعلیم کی وجہ رسول اکرم دی تعلیم ادھر اپنی چاریا پاک صاف کر دیتا ہے ادھر پہنچیے تو چار دن سے دنگا کرتا ہے اگر یہ نور ہے اتنے ہنیرا کیوں آ گیا اگر یہ شعور ہے اتنے حوانیت کیوں آ گئی سمجھ لگی اگر یہ نبی پاک کی وراثت ہے اتنے کفر ظلم کیوں آ گیا معلوم ہے اعلان کیا کسی بہن جاتی وراثت ہے یہ سرکار نہ جوڑ سمجھ لگی گل یہ مطلب ڈبرا سرو کری ملتان یونین کا صدر ہے تو پاکستان میں میرے خیال تاج مطلب نہیں صدر ہے کہ بلایا ہے باوا بیٹھے مائی فون کام شروع کیا دو بجے رات میاں صاحب اٹھی ہو فون کر میری جان دو بجے رات میں تو گڈی اپنی پیسے گھر گئے سے

سمجھ جلدی ہے من